کی تعریف کیا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی اس سے پہلے تقدیر کے درجات پر ہماری گفتگو ہوئی تھی آج انشاءاللہ اللہ ایمان کی تعریف کیا ہے کیا عمل ایمان میں داخل ہے داخل نہیں ہے اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ اس کتاب کی شرح کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امام الطمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کی شرح آپ کے سامنے ہر اتوار کو یہاں پر کی جاتی ہے جس کا نام عقید واسطیہ ہے اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وہ وصول اہل سنت قول اندین عمل اور پھر آگے فرماتے ہیں قول القلب لسان و عمل القلب واللسان والجوارح و ان المان یزید و ویم قصب الماسیہ اہل سنت الجماعت کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دل اور زبان کا قول اور دل اور زبان اور جو انسان کے جوارے ہیں ہاتھ پاؤں ان کے عمل کا نام ہے اور یہ پھر ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے یہ انہوں نے ایمان کی تعریف کی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے ایمان کو عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک اقرار اور دوسرے تصدیق دل سے اقرار کرنا یا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا یعنی دل میں اس کی سچائی پر آپ کا ایمان ہو یہ نہ ہو کہ آپ زبان سے تو کہہ دیں لیکن آپ دل میں مطمئن نہ ہوں اگر انسان صرف زبان سے اقرار کر لے اور دل میں اس پر ایمان نہ ہو یقین اور اطمینان نہ ہو بلکہ زبان کے خلاف ہو تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے جیسے مدینہ کے جو منافقین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی بہت سارے منافقین ہیں جو زبان سے اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن دل سے اسلام کو سچا نہیں مانتے یا نبی پر ان کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو ایسے لوگ آج بھی ہیں ایسا نہیں کہ منافقین کا دور ختم ہو گیا ہے منافقین ہر زمانے میں رہے ہیں پائے جاتے رہیں گے خاص طور سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے کمزور ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس لیے دیکھیے مدینہ میں منافقین پیدا ہوئے منافقین پیدا ہوئی مدینہ کے اندر تو منافقین زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا ہے تو اگر انسان دل سے نہ مانے صرف زبان سے اقرار کر لے تو یہ پھر نفاق کہلاتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ لوگ اسلام کے حکم میں مانے جائیں گے کیونکہ انسان کے دل میں کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہم کسی آدمی کے اوپر منافق ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس کی زبان یا اس کے عمل سے کوئی ایسی چیز ثابت نہ ہو جس سے معلوم ہو کہ وہ اسلام اور ایمان کے خلاف کر رہا ہے اگر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو مسلمان مانا جائے گا اس کے دل کو چیر کر کے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جنگ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جنگ میں تھے وہ اور کسی کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا وہ کافر ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں قتل کر پا رہا تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو موقع ملا اور تلوار اٹھائی تانی تلوار اس نے زبان سے کہا کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے باوجود بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے واقعہ بیان کیا تو کہا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا تمہارے بھی نے کیا فرمایا حل شق تھا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا دل کو پھاڑ کر کے دیکھا تھا تم نے کہ تمہارے خوف سے ایمان لایا تھا تو دل میں انسان کے کیا ہے اس پر ہمیں نہیں حکم لگانا نہ انسان کو اس کے بارے میں علم ہو سکتا ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں کیا ہے لہذا جو انسان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے زبان سے اسلام کے اقرار کرتا ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا اس کے دل میں کیا ہے قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بارے میں جاننے والا ہے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور سب کا حساب لے گا لہذا ظاہری طور پر ان کو مسلمان کہا جائے گا اس لیے ہمارے نبی ان کو قتل نہیں کیا کیونکہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے ہمارے نبی نے کہا اگر ہم ان کو قتل کریں گے دنیا کہے گی تم نے مسلمانوں کو قتل کر لیا کیونکہ دنیا نہیں جانتی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں کیا ہے اسلام کے خلاف ہے نبی کے خلاف ہے بغض ہے حسد ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ نے نبی کو بتایا نبی کو اس چیز کا علم ہوا لیکن عوام تو نہیں جانتی لوگ پبلک دنیا تو نہیں جانتی دنیا یہ جانتی کہ مسلمان ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل نہیں کیا تو دنیا کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہیں انہیں اسلام کا حکم حاصل ہے مسلمان کی صفوں میں ان کا شمار کیا جائے گا لیکن قیامت کے دن ظاہر بات ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے جیسا کہ اللہ ربان منافقینہ فدرکل اسفل بن النار یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے کیونکہ وہ دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے حالانکہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا دعویٰ کر کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا دیا اور نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے دھوکہ دے دیا بیوقوف بنا دیا حالانکہ وہ خود بیوقوف ہیں اور وہ خود وہ احمق ہیں اور اس طریقے سے اللہ ابراہین کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو اگر انسان زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے دل میں پکا ایمان اور سچا ایمان نہیں ہے تو اسی صورت میں ظاہری طور پر تو مسلمان تو ہوگا لیکن اس کا دنیا کے اعتبار سے لیکن آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سزا ایسے لوگوں کو دی جائے گی جو کھلے کافر ہیں ان کا ان کی جو سزا ہوگی ان کے مقابلے میں کم ہوگی جو کھلے کافر ہیں کھلے جو اسلام کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کفر کرے اور دل میں کفر ہی رہے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سخت سزا ملے گی تو زبان سے اقرار اور تصدیق دونوں ضروری ہے کہ انسان زبان سے اقرار بھی کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو دل میں صداقت ہو اس کے اور اس پر اس کا ایمان اور یقین ہو اس کو لغت کے اعتبار سے ایمان کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے اگر کوئی زبان سے پڑھ لیا دل میں نہیں تصدیق ہے تو مسلمان تو ہوگا دنیا کے لحاظ سے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا انسان مسلمان نہیں ہوگا اور آخرت میں سب سے سخت سزا ایسے لوگوں کو دی جائے گی تو لغت کے اعتبار سے ایمان دو چیزوں کا نام ہے ایک تو اقرار اور نمبر دو تصدیق یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئی ہیں تو اس کے مجموعیوں کو ایمان کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں ایمان کی تعریف یہاں مصنف رحمتہ اللہ نے جو کی ہے اختصار کے ساتھ کیا ہے لیکن ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا زبان سے کہنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ تو لغت کے اعتبار سے بھی ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے اعضا اور جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے ایمان میں اور دین میں عمل کرنا بھی شامل اور داخل ہے کہ عمل بالجوارح اللہ نے آپ کو زبان دی ہے اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے اللہ نے آپ کو پاؤں دیا ہے اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں ان تمام اعضاء کے ذریعے سے اللہ ہر الامین کی اطاعت اور بندگی کرنا یہ بھی ایمان میں داخل اور شامل ہے عمل ایمان میں شامل ہے اسی لیے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے جیسے انسان اعمال میں کم اور زیادہ ہیں کوئی پانچوں نمازوں کا پابند ہے تعجد گزار بھی ہے کچھ ایسے گے صرف پانچوں نمازیں کے پابند ہوں گے تاجد گزار نہیں ہوں گے کچھ روزانہ قرآن کی ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں کچھ مہینے میں تلاوت کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہیں اعمال میں کمی اور بیشی والے لوگ موجود ہیں جب ایمان میں عمل داخل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان انسان کا کم اور زیادہ ہوتا ہے یہ گفتگو ہماری اگلے درس کے اندر ہوگی کہ اعتراض سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے یہ چونکہ ایمان کی تعریف میں داخل ہے اس لیے مجمل طور پر اختصار کے ساتھ یہاں بتائی گئی کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے اور انسان اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آپ قبرستان کی زیاد کرنے جاتے ہیں آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے آپ کسی مریض کو دیکھتے ہیں یا اس طریقے سے آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھا منظر دیکھا انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آپ حج پہ جاتے عمرہ کرنے جاتے ہیں انسان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ انسان کا ایمان ہمیشہ برابر ہی رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اگلی بحث ہوگی انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے آج ہماری جو گفتگو کا محور اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے یا ایمان کسے کہا جاتا ہے اہل سنت الجماعت کے نزدیک اور اہل سنت الجماعت آج یہ سوال پڑھا شیخ نے امام صاحب نے کہ شیخ نے سمیر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اہل سنت الجماعت کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کی سنتوں پر قائم ہیں اور اسی پر مجتمع اسی پر قائم ہیں اسی پر جمے ہوئے ہیں نبی کی سنتوں پر ایسے لوگوں کو اہل سنت اور جماعت کہا جاتا ہے جن کی زندگیوں کے اندر بدعات نہیں ہے خرافات نہیں ہے نبی کی سنتوں پر قائم ہے جو نبی نے دین دیا شریعت دی اس پر قائم اور دائم ہے اور اسی پر جمے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے اہل سنت الجماعت نہیں ہیں جو بدعات اور خرافات کا انتخاب کریں ہمارے معاشرے ہمارے ملک کے اندر اہل سنت الجماعت وہ لوگ ان لوگوں کا ٹائٹل ہے جو بدعات اور خرافات کرتے ہیں آپ دیکھیے محرم بھی بنائیں گے وہ بدعت کرتے ہیں عید ماد النبی بھی مناتے ہیں وہ لوگ شب معراج بھی مناتے ہیں شب برات بھی مناتے ہیں نمازوں کے اندر بہت ساری بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یا اور دیگر عبادات کے اندر ان کے ہاں بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں وہ حقیقت میں اہل سنت اور جماعت نہیں ہیں اہل سنت الجماعت جو سنتوں پر قائم ہیں اللہ کی بے سنتی و سنت الخلف راجدین المحدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو خلفائے راجدین ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو تو اصل میں اہل سنت الجماعت ہیں جنہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے سلب صالحین یعنی سلف کے عقیدے پر قائم رہنے والے جنہیں سلفی کہا جاتا ہے جو سلف کے عقیدے اور منحج پر قائم ہیں اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے ان کو وہ لوگ حقیقت میں اہل سنت اور جماعت ہیں جن کے یہاں بدعت اور خرافات نہیں ہے جو صحابہ تابعین طب تابعین کے عقیدے اور منحج پر قائم ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منحص پر قائم ہیں وہی لوگ اہل سنت اور جماعت ہیں جن کے یہاں بدعت اور خرافات نہیں ہے نہ نماز کے اندر بدعت اور خرافات نہ اور دیگر عبادات کے اندر نہ عمل کے اندر اور نہ اس طریقے سے اور دیگر چیزوں کے اندر ان کے یہاں بدعت اور خرافات نہیں پائی جاتی نبی کی سنتوں پر قائم ہیں سادگی کے ساتھ اور اس طریقے سے تمام چیزوں پر عمل پہرا ہے ایسے لوگوں کو اہل سنت اور جماعت کہا جاتا ہے جماعت مانے اکٹھا ہونا اور سنت نبی کی سنت نبی کا طریقہ تو جو نبی کے طریقے پر اکٹھا ہیں نبی کے طریقے پر قائم اور دائم ہیں بدعات سے شرک سے خرافات سے اجتناب کرتے ہیں ایسے سارے لوگوں کو اہل سنت اور جماعت کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو اہل سنت اور جماعت کے نام سے معروف ہیں آپ دیکھیں قبروں پر جا کے سجدے بھی کرتے ہیں قبروں پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں اور قبروں پر اور نظر و نیاز بھی غیر اللہ کی مانتے ہیں اور اس طریقے دھوم دھڑاکے بھی کرتے ہیں اور عرس بھی مناتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بدعت اور خرافات بھی کرتے ہیں ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں اور وہی اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں یہ اہل سنت اور جماعت نہیں ہے ان کے یہاں سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ سنت پر لوگ اجتماع ہیں سنت نبی کی سنت نبی کا طریقہ اور اس کے پر قائم اور دائم رہنا اسی کے مطابق زندگی گزارنا ایسے لوگوں کو اہل سنت اور جماعت کہا جاتا ہے تو ان کے یہاں جو ایمان کی تعریف ہے وہ کیا ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور جو اللہ نے ہمیں آزا اور بدن دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ابراہین کی اطاعت اور بندگی کرنا اس تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور چوتھی چیز یہ کہ اس بات کا بھی عقیدہ کہ انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے نبی اللہ کی بندگی کرنے سے نبی کے اطاعت کرنے سے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے تبھی انسان نافرمانی کرتا ہے اگر انسان کے ایمان میں کمی نہ ہو تو انسان اللہ ابرامین کی نافرمائی نہیں کرے گا اسی نبی نے فرمایا کہ جب انسان جنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور جیسے چھتری ہوتی اس طریقے اس کے سر پر مٹلاتا رہتا ہے تو انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کمی آ جاتی ہے تبھی انسان نافرمانی کرتا ہے اگر کمی نہیں ہوگی تو انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو یہ کم بھی ہوتا ہے ایمان اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کا ایمان ایک جیسا ہو جب عمل ایک جیسا نہیں ہے عمل میں کمی اور بیشی ہمارے یہاں ہے جیسا کہ میں نے مثال دیا کچھ نمازوں کچھ کچھ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں کچھ پانچوں نمازوں کے پابند ہیں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تین ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ حج میں جائیں گے سفر پہ جائیں گے عمرے پہ نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ گھر واپس آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب اعمال میں کمی ہے اور اعمال ایمان میں داخل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اعمال میں فرق ہے مراتب ہے تو ایمان کے اندر بھی فرق اور مراتب ہوگا سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہمارا ایمان ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ جیسا ہے یا جبیل امین جیسا ہے نہیں اس لیے ایمان کمی اور ذاتی ہوتی سب کا ایمان برابر نہیں رہتا ہے تو ایمان کے اندر تین چیزیں شامل ہیں زبان سے اقرار کرنا جب تک انسان زبان سے اقرار نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا ایک مسلمان تو پیدائشی ہوتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے اقرار کرنا ہے بتانا ہے کہ اب میں کفر کے دین سے نکل کر کے اسلام کے دین میں داخل ہو رہا ہوں مسلمان ہوں اس کو لوگوں کے سامنے قرار کرنا ہے ہمانبی کے زمانے مسلمان ہوتے تھے مسجد کے اندر کلمہ پڑھتے تھے ہمانبی کے سامنے آ کر کے اشد اللہ الہ اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ یا محمد ابد و رسول پڑھا کرتے تھے ہمانبی کے سامنے آپ ہیں آپ کے صحابہ ہیں مجلس میں وہ اقرار کرتے تھے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب یہ مسلمان ہو گئے تو زبان سے اقرار کرنا ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا ہے دل سے اگر زبان بھی اقرار کر لیا دل سے تصدیق نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جائے گا یہ آج بھی دیکھیے بہت سارے سیاسی ہوتے ہمارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے اسٹیج پر آئیں گے کیا کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھ دیتے زبان سے دل میں تصدیق نہیں ہو کافی ہیں غیر مسلم ہی ہیں لیکن رواداری کے طور پر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی اسٹیج پر آ کر کے لا الہ اللہ محمد رسول پڑھ دیں گے زبان سے دل سے تصدیق نہیں ہے زبان صرف پڑھ رہے وہ تو ظاہر بات یہ مسلمان کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ اگر سے زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل سے تصدیق نہیں ہے دل سے نبی پر ایمان نہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے دل سے صرف زبان سے انہوں نے پڑھ لیا لہذا دل سے تصدیق یہ بھی ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے کہ دل سے انسان کی تصدیق ہونی چاہیے دل سے تصدیق ہونی چاہیے تیسری چیز کیا ہے عمل بل یعنی عمل کرنا کیونکہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اما کان اللہ علیہ ایمان کم کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا یہاں ایمان سے مراد عمل ہے اور یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی بیت المقدس پہلے قبلہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو سولہ سترہ مہینے تک آپ نے خانے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ نے نماز پڑھی اس دوران کو صحابہ کا انتقال ہو گیا تو پھر لوگوں کے اور پھر بعد میں جب ہمارا قبلہ بدلا اور خانہ کعبہ ہوا تو صحابہ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ اب تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے اس دوران سولہ سترہ مہینے کے دوران کچھ صحابہ انتقال کر گئے وفات پا گئے اب ان کا کیا ہوگا انہوں نے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی انہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اب ان کا حکم کیا ہوگا کیا ان کی نمازیں قبول ہوگی کیا ان کی نمازیں مانی جائیں گی تو اللہ رب نے شاید کو نازل فرمایا وما کان اللہ علیہ ایمان اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا سوال اور اشکال تھا عمل کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اللہ نے کہا تمہارے ایمان کو اور سوال کس کا تھا عمل کا تھا نماز عمل ہے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری تمہارے عمل نہیں برباد ہوں گے یا تمہاری نماز نہیں برباد ہوگی اللہ نے کہا تمہارے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نماز ہے عمل ہے یہ بھی ایمان میں شامل ہے تبھی اللہ رب العالمین نے عمل کے بجائے ایمان سے تعبیر کیا کہ اللہ تمہارے ایمان ہے تمہاری نمازوں کو تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی کہ عمل ایمان میں داخل ہے کچھ ایسے بھی فرقے ہیں جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے ایسے لوگوں کو مرجیا کہا جاتا ہے وہ عمل کو مؤخر کر دیتے مرجیا مانے مؤخر کر دینے والے یعنی عمل کو ایمان سے مؤخر کر دینے والے الگ کر دینے والے اس لیے ان کو مرجیا کہا جاتے ان کے یہاں عمل ایمان میں داخل نہیں ہے وہ کہتے بندہ ایمان لے آیا زبان سے اقرار کر لیا دل سے تصدیق کر لیا کافی اس کے لیے بس اس لیے ان کے یہاں ایمان سب کا برابر ہے اس لیے جب عمل ایمان میں داخل نہیں ہے تو ان کے ہاں سارے لوگ برابر ہیں ابو بکر کا جیسے ایمان تھا ایسے آج کے دور کا بھی جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اس کا ایمان برابر ہے ایک انسان جو پانچوں نمازوں کا پابند ہے اور تحجد گزار ہے قرآن کی تلاوت کرنا کرتا ہے برائیوں سے دور رہتا وہ بھی اور جو نماز نہیں پڑھتا برائیوں کا ارتکاب بھی کرتا سب کا ایمان ان کے ہاں برابر ہوتا ہے ان کو مرجیا کہا جاتا ہے یہ لوگ عمل کو ایمان میں نہیں مانتے اسی لیے انہوں نے کہا کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے امام بخاری نے بیان کیا کہ ہم نے جن جن ائمہ سے ملاقات کی جو ائمہ ہیں دین کے اہل سنت الجماعت میں سے ہم نے ان سے ملاقات کی سب کو میں نے پایا کہ وہ عمل کو ایمان میں داخل کرتے ہیں اور یہ کہ عمل ایمان کم ہوتا اور بڑھتا ہے ایسے امام شافی نے فرمایا کہ ہم نے جس سے بھی ملاقات کی اور جس کے ایمان اور عقیدے سے میں راضی ہوں سب کو میں نے یہ کہتے ہوئے پایا کہ انسان کا عمل ایمان میں داخل ہے اگر کوئی اس کے خلاف کہتا تو اہل بدعت میں اس کا شمار ہوتا اس لیے مرزیا کو اہل بدعت میں شمار کرتے تھے جو عمل کو ایمان میں نہیں مانتے اس لیے ان کے یہاں ایمان سب کا برابر ہے ایمان سب کا برابر ہے کیونکہ عمل اس میں داخل نہیں ہے عمل اس میں داخل نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ عمل کو ایمان میں داخل کرنا تو قرآن کی آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کیا آپ نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں یا ستر سے زیادہ شاخیں ایمان کی المان ود و سب او شعبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں آلہ قول اللہ الا یا اللہ قرلا اللہ سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے قول اب ایمان میں قول آیا کہ نہیں آیا ہاں؟ آیا نا قول ایمان کی تعریف کیا کی گئی زبان سے کہنا یہ ایمان کی تعریف کے اندر کہا گیا تو قول یہ زبان کا عمل ہے زبان سے انسان قرآن پڑھتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے نماز کے اندر دعائیں پڑھتا ہے یہ زبان کا عمل ہے تمہارے بھی کہ کی سب سے اونچی شاہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے انسان لا الہ کیسے کہے گا زبان سے کہے گا اس کے بعد ہی انسان ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوتا اللہ یہ کہ کوئی گنگا ہے نہیں کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے لیکن جس کے پاس زبان اللہ نے دی ہے بولتا ہے بولنے پر قادر ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے گا وہ تو آپ نے سب سے اونچی شاہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے قول آ گیا پھر ہمارے نے کیا فرمایا وہ ادنا امات الاضا ان تریق اور ایمان کی سب سے کم نچلی شاخ کیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا کیا ہے یہ عمل ہے نا آپ نے گندگی دیکھا پتھر دیکھا کانٹا دیکھا آپ نے شیشہ دیکھا راستے میں پڑا ہوا آنے جانے والوں کے پاؤں میں چھپ سکتا ہے تکلیف ہو سکتی ہے آپ نے اس کو ہٹا دیا یہ عمل ہے یہ یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک سب سے نچلی شاخ یہ عمل ہے ہمارے بھی اس کو ایمان نے شامل کیا ولحیا المان اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے حیا کا تعلق کس سے ہے دل سے ہے شرم حیا حیا کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تین چیزیں حدیث کے اندر آ گئیں قول بھی آ گیا عمل بھی آ گیا تکلیف چیزوں کو ہٹانا اور ہر حیا یہ دل کا عمل ہے لہذا دل کی سے تصدیق کرنا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس حدیث سے علماء نے اس دال اسی بات کا کیا ہے کہ ایمان کے اندر تین بنیادی چیزیں ہیں زبان سے اقرار کرنا کہنا عمل کرنا اور دل سے تصدیق کرنا دل سے ایمان لانا صرف زبانی طور پر نہیں کہہ دینا خلاص اور عمل بھی کرنا آپ نے زبان سے کہہ دیا اگر آپ کی دل کے اندر سچی تصدیق ہے تو آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں گے جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط اور قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر عمل بھی ہوگا اللہ کے نے کیا کہ اللہ رب تمہاری شکل تمہاری صورتوں کو تمہارے امال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے اعمال کے اندر بھی مضبوطی ہوگی جتنی زیادہ بلڈنگوں کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی زیادہ بلڈنگ بھی مضبوط ہوتی ہے اسے آپ دیکھیے اگر سو منزلہ عمارت کی بنیاد آپ دیکھیے کیا پانچ منزلہ عمارت کی بنیاد ایک جیسی ہوتی ہے یا فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر فرق رہتا ہے آپ درختوں کو دیکھ لیجئے ایک چھوٹا درخت ہوتا ہے اس کی بیج دیکھ لیجئے اس کی بنیاد دیکھ لیجئے اس کی جڑیں دیکھ لیجئے اور ایک بہت تناور اور موٹا درخت ہوتا ہے اس کی موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں اس کی ایک شاخ بھی کمزور درختوں کے کئی درختوں کے برابر ہوتی ہے آپ اس کی جڑ دیکھ لیجئے جتنی زیادہ انسان کی ایمان کے اندر مضبوطی ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کے پاس عمل بھی ہوگا اور انسان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے جیسے درخت کی شاخوں سے آپ درخت کی جڑ کا پتہ لگا لیتے ہیں یا عمارتوں کی اونچائی سے آپ اس کی مضبوطی کا پتہ لگا لیتے ہیں بلڈنگ کی بنیاد کتنی مضبوط ہے اسی طریقے سے انسان کے عمل سے اس کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ انسان اعمال کا پابند ہوگا نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان ایمان کے اندر بھی مضبوط ہوگا اس لیے آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے امبیا کرام کو دیکھ لیں تابعین کو دیکھ لیجئے جو ہمارے لیے نمونہ ہیں ہمارے لیے مثال ہیں آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کس طریقے سے ان کے یہاں اعمال ہوا کرتے تھے وہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہوتی تھی جتنا زیادہ ان کے پاس ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کے پاس اعمال بھی ان کے پاس ہوں گے تو یہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے ورنہ اگر ایمان عمل ایمان میں داخل نہ ہوتا اور عمل نہ ضروری ہوتا تو پھر نماز نہیں ہوتی روزہ نہیں ہوتا زکوٰۃ نہیں ہوتی حج نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہوتی شریعت کے اندر صرف ایمان کہہ دیتے ایمان لیا اللہ پر پڑھ لو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بس خلاص ہو گیا مسلمان اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ حقیقت میں مومن ہیں عمل کے ذریعے سے انسان ثابت کرتا ہے کہ وہ مومن ہے کہ مومن نہیں ہے تو عمل ایمان کے اندر داخل ہے عمل اگر کوئی اس کو خارج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل اور جماعت کے سلب سائن کے عقیدے اور منحج پر نہیں اس کے تعلق سے بہت سارے فرقے گمراہی کا شکار ہو گئے انہیں میں سے میں نے فرقے کا ذکر کیا مرجیا مرجیا جو اعمال کو ایمان میں نہیں مانتے وہ کہتے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب آپ کے لیے عمل ضروری نہیں ہے عمل کریں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے آپ کا سب کا ایمان برابر ہے عمل کرنے والے کا بھی نہ عمل کرنے والے کا بھی ان کو مرجیا کہا جاتا ہے ایسی جامعہ ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہتے تھے کہ دل سے تصدیق کر لینا کافی ہمارے لیے بس زبان سے کہنے کی عمل کی ضرورت نہیں ہے آپ سے دل میں تصدیق کر لیا دل میں معرفت آپ کے آ گئی اب آپ مومن ہو گئے یہ قول بھی باطل ہے کیوں باطل ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ابلیس بھی مسلمان ہو جائے گا کیونکہ ابلیس بھی اللہ کی معرفت رکھتا تھا اللہ کی بات کرتا تھا وہ ابلیس بھی فرعون بھی اللہ پر ایمان لے آیا آخر وقت میں تصدیق ہو گئی اس کے دل میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے علیہ السلام ایمان لے آئے دل سے اس نے مان لیا لیکن آخر وقت میں اس نے مانا اس لیے اس کے ایمان کو نہیں قبول کیا گیا تو کہتے ہیں کہ دل کی معرفت کافی ہے لے مکہ کے مشرق بھی دل کے اعتبار سے اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ خالق مالک ہے پریشانیوں میں اللہ ہی کو پکارتے تھے وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے پریشانیوں میں آج کے مسلمانوں سے بہتر تھے مکہ کے مشرق بہت ساری چیزوں میں مکہ کے مشرق اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والے نہیں مانتے تھے کسی کو دنیا کا نظام چلانے والے نہیں مانتے تھے آج بہت سارے مسلمان اولاد کے لیے اللہ کے گھر کے بجائے کسی پیر اور فقیر کے دروازے پر اور درگاہ اور مزاروں پر جائیں گے ان کے پاس جائیں گے اولاد مانگنے کے لیے نوز بلا یہ مکہ کے مشرق نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مارنے اور جلانے والا مانتا رہا ہو وہ ایمان رکھتے تھے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا تو ان کی معرفت تھی اسی لیے ایک صحابی ایمان لائے تو ہمارے نبی نے پوچھا کتنے خداؤں کو پوچھتے تھے کہا سات چھ زمین میں ایک اوپر اور جب پریشانی میں ہمارے نبی نے پوچھا پریشانی میں جب تم ہوتے تھے کس کو پکارتے تھے کہا زمین کے سارے خداؤں کو چھوڑ دیتے صرف اللہ کو پکارتے تھے زمین کے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کو پکارتے تھے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں تو سب کو بھول کر کے صرف اللہ کو پکارتے اکرما کرما جب جہل کے بیٹے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا ان کا واقعہ ہے قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ ان کے نام کے ساتھ تو نہیں بیان ہوا لیکن یہ بیان کیا اللہ رب اللہ نے کہ جب ان کی کشتیاں بھون میں پھنستی ہیں تو صرف ساروں کو چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتے ہیں جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے خون کو نہیں معاف کیا تھا یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ خانے کعبہ کے گلاف پکڑے ہوئے بھی نظر آئیں گے خانے کعبہ کے اندر بھی خانے کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کو بھی قتل کر دینا ان کو نہیں چھوڑنا جو بڑے بڑے دشمن تھے نبی کے انہیں میں سے اکرما بھی تھا ابو جال کا بیٹا جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے بھی اس کے خون کو نہیں معاف کیا تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا جدہ پہنچا کشتی پہ سوار ہوا اس کے بعد پھر بھور اور پریشانی آندھی اور طوفان آیا تو ملا نے کہا کہ بھائی اب سب کو بھول جاؤ کوئی نہیں بچا سکتا ہے تمہیں اللہ کو پکارا سب نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ نے نجات دے دیا بہرحال ہمارے بھی سترہ دن تک تھے مکے کے اور انیس دن تک تھے کئی دنوں کے بعد اکرما واپس تشریف لاتے صحابہ نے دیکھا کہا کہ نبی کا دشمن آ رہا سب نے تلواریں کھینچنا شروع کر دی ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں تلوار میان میں رکھ لو جب وہ اپنی جان بچا لیا تھا دوبارہ واپس آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ماجرا ہے سنتے ہیں آیا اور آنے کے بعد نبی سے کہا کہ آپ ہاتھ پھلے آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا ماجرا کیا کہا کہ یہ ماجرا ہے ہماری کشتی بھور میں پھنسی آندھی آئی طوفان آیا ہم نے اللہ کو پکار اللہ رب ہمیں نجات دے دیا اللہ نے بیان کیا بو فل کے دا اللہ مخلص اللہ الدین یہ سورج زبر کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے اور دیگر آیتوں کے اندر بھی اس لیے کی آیتیں صورتوں میں آیتیں موجود ہیں کہ جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنستی ہیں تو اللہ ہی کو خالص پکارتے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے اور انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے اشد اللہ علیہ اشد اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ کی معرفت تھی ان کے ہاں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق مالک ہے اللہ ہی سب کا راضی ہے اللہ روزی دینے والا اللہ مارنے جلانے والا دنیا کا نظام چلانے والا اللہ کی معرفت تھی تو ان کے قول کے مطابق کہ اگر صرف اللہ کی معرفت کافی ہے تو مکہ کے مشرقین بھی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے لہذا معرفت کافی نہیں جب تک انسان زبان سے اس کا اقرار نہیں کرے گا زبان سے نہیں کہے گا اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں فرقہ کرامیہ کے نام سے وہ کہتے صرف زبان سے کہہ لیا کافی ہے نہ عمل کی ضرورت ہے نہ دل سے تصدیق کی ضرورت ہے یہ کہنا بھی غلط ہے اس لیے کہ زبان سے اقرار کر لینا صرف کافی نہیں ہے جب تک دل سے تصدیق نہیں ہوگی جب تک عمل نہیں ہوگا تصدیق ضروری ہے معرفت ضروری ہے ہم نے اس سے پہلے مثال دیا کہ بہت سارے مشرق آج کے کافر لوگ بھی سیاسی طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اسٹیج پہ آ کر کے لا الہ الا محمد رسول اللہ میں بہت سارے کافروں کو جانتا ہوں اپنے علاقے کے جو روزہ بھی رکھتے ہیں کئی کئی دنوں کا روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں بہت اس سے صحت ملتی ہے میدے کو کھائے رکھتے ہیں تو ہمارا ہماری بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ہماری صحت بہت اچھی رہتی ہے روزہ رکھتے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے ہمارے علاقے کے کافر ہیں ان کو روزہ رکھتے ہوئے میں پایا روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اپنی صحت کے لیے روزہ رکھتے ہیں صرف رمضان میں نہیں بلکہ اور دنوں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں وہ جی ہاں کہ اپنے میدے کو آرام پہنچانے کے لیے تو یہ روزہ رکھ لینے سے کوئی مسلمان تو نہیں ہو جائے گا تو اس لیے صرف زبان سے کہہ دینا کہ لا اللہ پڑھ لینا محمد رسول اللہ پڑھ لینا اور ہم مسلمان ہوں گے نہیں عمل بھی ضروری ہے اور دل سے تصدیق بھی ضروری یہ کیا ضرور یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کا کہنا غلط ہے ایسے ہی خوارج لوگ ہیں خوارج لوگ کیا ان کا عقیدہ ہے خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر انسان عمل میں سے کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے تو اسے انسان کو کافر کہتے ہو کیا کہتے وہ کافر کہتے اس لیے ان کے یہاں اگر مالک کوئی روزہ نہیں رکھتا کوئی نماز نہیں پڑھتا کافر ہو جاتا ان کے یہاں اور وہ کہاں رہے گا جہنم کے اندر رہے گا دنیا میں بھی اس پر کافر کا حکم ہوگا اور آخرت کے اندر جہنم کے اندر رہے گا ان کے مقابلے میں معتزلہ ہیں عقل پرست لوگ جو قرآن و حدیث کو یا دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اگر عقل میں بات سما گئی تو مانیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے اس لیے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہماری عقل کے اندر حدیث نہیں آتی ہے اس لیے حدیث کو انکار کر دیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہتے نہیں ایسے لوگ جو اقرار تو کر لیا زبان سے تصدیق بھی کر لیا لیکن ان کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا کے لحاظ سے جو ہے منزلہ بین مرزن ہیں نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں آخرت کے اندر جہنم کے اندر رہیں گے خوارج کیا کہتے ہیں دنیا کے اندر وہ کافر ہیں اور جہنم میں اور آخرت میں کافر جہنمی ہوں گے اور جو ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا تھوڑا سا فرق ہے وہ کیا کہتے ہیں آخرت میں تو جہنم ہی میں رہے گا وہ ہمیشہ لیکن دنیا میں نہ مسلمان نہ کافر ہے کیا ہے نہ مسلمان نہ کافر پھر کیا ہے وہ قرآن میں اللہ ربرام دو ہی قسم بیان کیا ہے فمن کم مومن امن کم کافر تم میں سے یا مومن یا کافر دو ہی قسم اللہ رب العالمین نے بیان کیا تیسری قسم نہیں ہے کہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہے نہ مومن ہیں اب تیسری قسم کہاں سے لائیں گے ہم تیسری قسم نہیں شریعت کے اندر یہ منافق جو ہیں یہ تیسری قسم نہیں ہے یہ منافق جو ہے مسلمان میں شامل ہے دنیا کے لحاظ سے مسلمان میں شامل ہے اس لیے ہمارے بھی ان سے جنگ نہیں کیا کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے عمل بھی ان کے پاس تھا تو انسان کی دو ہی قسمیں ایمان کے لحاظ سے یا تو مسلمان مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا یہ کہتے نہ مسلمان نہ کافر ہے دونوں کے درمیان میں ہے دونوں کے درمیان میں لوگ کہتے ہیں تو ان کا کہنا بھی باطل ہے یہ صحابہ تابعین اور جو علیہ سنت اور جماعت ان کے قول کے خلاف ہے یہ ان کا قول یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل تو ہے لیکن اگر مان لیجیے اس کے پاس عمل کی کوتاہی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی چاہے تو قیامت اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو معاف نہ کرے اس کی سزا اسے ملے گی لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو جنت کے اندر ضرور آئے گا لیکن اگر وہ شرک کل بیٹھتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور پھر وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا باقی اور گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اللہ معاف نہ کرے اللہ کی مرضی اللہ کی مشیت کے مطابق بات سمجھ مار نا یہ خوارش کیا کہتے ہیں اگر کوئی نماز چھوڑ دیا کوئی انسان نے داڑھی کاٹ لی کوئی انسان جو ہے مان لیجیے روزہ نہیں رکھتا ہے وہ کہتے ہو کافر ہو گیا یہ خوارش کہتے ہیں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف مرجیا ہیں کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل ہی نہیں ہے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں دریا کے دو پارٹ ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے یہ لوگ عمل کو خارج کر رہے ہیں یہ لوگ عمل نہ کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں فرق سمجھ آ رہا نا اہل سنت الجماعت صلب صالین کے عقیدے پر جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ دنیا کے لحاظ سے مسلمان ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے اور اگر اللہ نہیں معاف کرے گا سزا ملے گی اسے تو سزا پانے کے بعد ضرور جنت کے اندر آئے گا وہ لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا وہ کیونکہ شرک کرنے والے پر اللہ ربرم نے جنت کو حرام کر دیا ہے اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کافی رہے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خوارج بھی کہتے ہیں اور موتلا بھی کہتے ہیں موتلہ جو عقل جن کے ہاں سب کچھ ہے کہ عقل کے مطابق دین کو سمجھتے وہ بھی کہتے ہیں جہنم دونوں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا بس دنیا کے لحاظ سے کیا کہا جائے گا یہ دونوں کے یہاں فرق ہے خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہے لوگ کہتے ہیں کافر نہیں ہے دونوں کے درمیان ہے نہ کافر نہ مسلمان دونوں کے درمیان ہے وہ تو یہ قول بھی اہل سنت اور جماعت کے خلاف قول ہے صحابہ تابعین کا اہل سنت اور جماعت کا جو قول ہے احادیث اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعضا اور جوارے کے ذریعے عمل کرنا عمل بھی ایمان میں داخل ہے اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ رب العامن دین کے اندر اعمال نہیں رکھتا اعمال عمل کرنا ہے آپ کو کیونکہ ایمان یا اسلام اور دین یہ صرف نظری نظریات نہیں ہے یہ تھیوری نہیں ہے یہ صرف کہ آپ نے نظریہ رکھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے کچھ عمل کی ضرورت نہیں آپ اسلام عمل کا بھی نام ہے یہ نظریات کا نام نہیں اسلام کہ نظریات کا نام ہے کیونکہ نظریہ آپ اسے قبول بھی کر سکتے بھی کر سکتے ہیں نظریہ انسان کا ہوتا ہے اسلام کے اندر عقیدہ ہوتا ہے اسلام کے اندر دین کے اندر عقیدہ ہے نظریات نہیں ہے نظریات آپ کی سوچ کا نام ہے آپ کے فلسفے کا نام ہے آپ کا نظریہ یہ کہتا ہے ہمارا نظریہ یہ کہتا ہے آپ چاہیں تمہیں نظریے کو مانا چاہے انکار کر دیں دین ایسا نہیں ہے دین عقیدے اور عمل کا نام ہے دین میں عقیدہ ہے جو اللہ نے اور نبی کی طرف سے آیا ہے اس کو آپ کو ماننا ضروری ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے چاہے آپ کے دماغ میں آئے نہ آئے قبر میں عذاب ہوتا ہے قبر میں نعمتیں ہوتی جنت ہے جہنم ہے آپ کے دماغ میں آئے نہ ہے اس کو ماننا ضروری ہے آپ اس کو نظریات نہیں کہہ سکتے نظریات کا مطلب ہوتا ہے آپ جس کو چاہیں مانیں جس کو چاہیں چھوڑ دیں آپ اس کے پابند نہیں ہوتے نظریہ نہیں ہے یہ وہی کا نام ہے عقیدہ ہے دین جو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے اس لیے نظریات کا نام نہیں ہے دین بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اسلام کا نظریہ یہ ہے نہیں اسلام کا نظریہ نہیں ہوتا اسلام کا عقیدہ ہوتا ہے اسلام نظریے کا نام نہیں ہے اسلام وہی کا نام ہے جو اللہ نے اوپر سے اتارا عقیدے کا نام اور عمل کا نام تو عمل بھی اسلام دین کے اندر ایمان کے اندر شامل اور داخل ہے اسی لیے نماز ہے روزہ زکوٰۃ حج ہے اطاعتیں ہیں بندگیاں اللہ رب العامن کی نیک اعمال ہیں لوگوں کی مدد کرنا ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا پڑوسیوں کا حق ادا کرنا سارے اعمال ہیں جو دین کے اندر رکھے گئے ہیں تو لہذا عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے تو خلاصہ یہ ہے ایمان کی تعریف کا زبان سے کہنا اقرار کرنا پڑھنا اور اور دل سے تصدیق دل کا عمل جیسے خوف محبت امید یہ سب دل کے اعمال ہیں جیسا کہ یہاں پر امام تیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دل کا عمل تو دل کا عمل یہ ہے دل میں آپ کی محبت ہو اللہ اس کے رسول سے اللہ کا خوف ہو جہنم کا خوف ہو امید ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ہمارے ساتھ بہتر برتاؤ کرے گا یہ سب دل کے اعمال ہیں خشیت خوف یہ سب دل کے اعمال ہیں اور عمل کرنا جو ظاہری ہمارے اعضا ہیں ہاتھ ہے پاؤں ہے انسان نماز پڑھتا ہے رکو کرتا سزا کرتا ہے انسان کو اللہ نے زبان دیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ انسان کو آنکھیں دیے آنکھوں سے چیز چیزوں کو دیکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے یہ آنکھ کا سارا عمل ہے اللہ نے کان دیا ہے کان سے اچھی چیزوں کو آپ کو سننا ہے بری چیزوں کو نہیں سننا یہ کان کا آپ کا عمل ہو گیا اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤ دیا کسی کی مدد کرنا ہے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے آپ کو اللہ نے آپ کو دیا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سارے اعمال ہیں تو جوارے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اعضا ان کے ذریعے سے عمل کرنا اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاط و بندگی سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سان کا ایمان کم ہوتا ہے یہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں صلی علیہ کے عقید و منحص پر قائم رکھے اور اللہ البرامین ہمیں ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے نافرمانیوں سے دور رکھے امین و صلی اللہ محمد والا علیہ وسلم و جداکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ